علم میراث کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قانون میراث نازل فرمایا اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی وضاحت کے ساتھ قانون میراث کو بیان کیا گیا ہے نماز روزہ کے احکامات بھی اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیے گئے ہیں یعنی میراث کی جزئیات تک قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ویسے تو نماز روزہ کی آیات میراث کی آیات سے بہت زیادہ ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود وارثوں کے حصے بیان فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ اس تقسیم کی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں تم لوگ پوری طرح نہیں سمجھ سکتے اور فرمایا کہ جو لوگ ہمارے ان احکامات کی تعمیل کریں گے ہم ان کو جنت میں جگہ دیں گے اور جو لوگ ہماری بات کو نہیں مانیں گے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے آج کل دنیا میں جو حکومت کا قانون توڑتا ہے وہ مجرم کہلاتا ہے جبکہ میراث کے احکامات تو اللہ جل شاہ کا قانون ہے اس قانون کی اہمیت کا اندازہ ہر مومن مسلمان خود لگا سکتا ہے اس لیے علم میراث بہت اہم اور عالی شان علم ہے اور ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسے سیکھیں دوسروں کو سکھائیں اور اس پر پورا پورا عمل کریں عجیب بات یہ ہے کہ علم میراث بہت آسان علم ہے تھوڑا بہت حساب جاننے والا کوئی بھی مسلمان صرف ایک ہفتے میں یہ پورا علم سیکھ سکتا ہے خصوصاً جب وہ کسی ماہر استاد کی نگرانی میں ہو مگر اس کے باوجود اکثر مسلمان اس علم سے محروم ہیں دراصل یہ بہت قسمت والا علم ہے شان والا علم ہے اور قیامت کے قرب میں یہ علم اٹھا لیا جائے گا اسی لیے بہت کم اور خوش نصیب افراد یہ علم حاصل کرتے ہیں جبکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر کو لکھا کہ تمہیں جب بھی کھیل کود کی خواہش ہو تو صرف تیر اندازی کیا کرو اور جب بات چیت اور گپ شپ کی خواہش ہو تو صرف علم میراث کی باتیں کیا کرو میراث میں غلطی کی وجہ سے حرام مال پھیلتا ہے اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ حرام مال پھیل جائے تاکہ مسلمان ترقی نہ کر سکیں اور ان کے اعمال بھی قبول نہ ہوں اس لیے وہ پورا زور لگاتا ہے کہ علم میراث کو نہ کوئی سیکھے اور نہ کوئی اس پر عمل کرے